آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی تنظیم پر لیبل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو میں آج کہتا ہوں کہ ہم آپ کی خاطر راولا کوٹ کے غیور مسلمانوں کی خاطر نہ کہیں لکھیں گے اور نہ کہیں کہیں گے کہ سجاد شہید کا جیش کے ساتھ کوئی تعلق تھا سجاد آپ کا ہے اللہ کرے آپ کا رہے لیکن خدا کے لیے اس جیسے بن کے تو دکھاؤ خالی اس کا نام لینے سے کیا بنے گا اس کی لاش پر دعویٰ کرنے سے کیا بنے گا اس جیسی غیرت اس جیسا نظریہ اس جیسی بہادری اس جیسی جرت اس جیسی شجاعت اس جیسا انداز اپنا کے دیکھو سجاد جیسے بن جاؤ ہمارے لیے یہی بات کافی ہے بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں راولا کوٹ کا جو نوجوان سجاد جیسا بنے گا اس کی شکل سجاد جیسی نظریہ سجاد جیسا دماغ سجاد جیسا پاک دامنی سجاد جیسی حیا سجاد جیسا عفت حیا عفت سجاد جیسی شجاد سجاد جیسی ہوگی میں اس نوجوان کے پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا Oh God.